لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت ان الحمد والنعمت ان الحمد والنعمت ان الحمد والنعمت لك والملك لا لبیک اللهم لبیک لبیک اللهم لبیک لبیک اللهم لبیک لبیک اللهم لبیک حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہیں حاضر ہیں ہم حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم لائق ہم دو سنا تیرے سوا کوئی نہیں سننے والا آسیوں کی التجا کوئی نہیں ڈوبتوں کو کیوں بنا دے نا خدا کوئی نہیں جھولیاں بھر دے جو سن کر مدا کوئی نہیں آس رات سوا تیرے سوا کوئی نہیں حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم لبئی اللہ لبئی لبئی اللہ لبئی لا کل کا لبئی ان الحمد والنعمت ان الحمد والنعمت ان الحمد والنعمت ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم اے دو عالم کے نگہ اے علی مو اے خبیر یاد تیری دل نوازو ذکر تیرا دل پذیر رنگ و خوشبو حسن و علم و نور سے مستنیر حد نہیں جس کی وہ ہے بخشش تیری بے قدیر اور تیرا کرم خدایا بے مثالوں بے نظیر تیرے در پہ آ گئے ہیں طالب لطف و کرم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہیں ہم لبیک اللہ لبیک لبیک اللہ لبئی لبیک اللہ لبیک لبیک اللہ لبیک لا شریک لک لبئی والنعمت والنعمت ان ان الحمد الحمد والنعمت ان لك والملك لا شريك وتا لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبیک اللہ لب لبیک اللہ لب حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم یہ شرف کے آدمی اللہ کے گھر جائے گا یہ شرف کے پاک دامانی کا رتبہ پائے گا یہ شرف کے داغ دامن سے ہر ایک دھل جائے گا یہ شرف کے ہر خطا رب در گزر فرمائے گا یہ شرف کے روزے شاہ امم پر جائے گا اس شرف پر جان بھی قربان کر دے تو ہے کم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم لبئی اللہ لبئی لبئی اللہ لبئی لبئی اللہ لبئی لبئی اللہ الحمد ون متا الحمد ونیہ متا الحمد وندے متا الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہیں حاضر ہیں ہم حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم یہ سفر حج کا سفر بگڑے بناتا ہے نصیب یہ سفر حج کا سفر بگڑے بناتا ہے نصیب یہ سفر مخلوق کو خالق سے کرتا ہے قریب یہ سفر یعنی مریضوں سے ملاقات طبیب ہو مقدر بھی رقم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ان الحمد والنعمت ان الحمد والنعمت ان الحمد والنعمت ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللہم ملک حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم اللہ